بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے يتساءلون یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں عن العظیم کیا بڑی خبر کی نسبت هم بھی مختلفون جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے ثم کل سیام پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا وجعلنا نومكم سباتا اور نیند کو تمہارے لیے مجھے بھی آرام بنایا وجعلنا الليل لباسا اور رات کو پردہ مقرر کیا وجعلنا النهار معاشا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا لنخرج به حبا ونباتا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں وجنات الفافا اور گھنے گھنے باغ ان یوم الفصل كان میقاتا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک دوزک گھات میں ہے مَآبًا یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے احقابا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے لا يذوقون بردا ولا شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا الا حمیما وغساقا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ جزاء وفاقا یہ بدلہ ہے پورا پورا یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے فلن عذابا سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وہاں نہ بےودا بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات جزاء من ربك عطاء حسابا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے سلا ہے انعام متعین رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جس دن روح الامین اور اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ ربه مآبا یہ دن برحق ہے بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے یو می المرء ما قدمت یو می بول المرء ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا